Ahnaf dot com W W W dot A S N A F dot com ایسے حالات میں میں اور آپ گھرے ہوئے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے حکومت ہمارے سروں پر سوار ہو گئی ہے ایک عورت سے نجات ملنے کے بعد ایک دوسری عورت بھی ہمارے سروں پر سوار کر دی گئی ہے تو ان کا اس کا ذکر میں انشاءاللہ شاء اپنی تقریر کے آخر میں کروں گا کہ وہ پاکستان کی حکومت موجودہ کو کون سی مجبوریاں تھیں کہ جس کے تحت آپ کا حسین کو وزیر اطلاق بنایا گیا ہے میرے دوستو حضرت حسین کی شہادت چودہ سو سال کی اسلامی تاریخ کا ایک انوکھا غیر معمولی اور بے انتہا اہم واقعہ ہے اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے ایک طبقے کی طرف سے مبالغہ آرائی جھوٹ فریب کا طوفان کھڑا کیا گیا اور حضرت حسین ہی کی شہادت کے نام پر ہر سال تازیے ماتم جلوسوں خنجر بردار افراد کی بازاروں میں گھومنے جلوس نکالنے اور واویلا کرنے کا باقاعدہ پروگرام ترتیب دیا گیا اور دنیا کو یہ بابر کرانے کی کوشش کی گئی کہ شاید اسلام کی تاریخ میں صرف حضرت حسین شہید ہوئے اور کوئی آدمی شہید نہیں ہوا حالانکہ جب اسلام کی تاریخ کے اور آپ پلٹ کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ اسلام کی ساری تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے اسلام کی تاریخ میں ہر قدم پر قربانیاں ہیں اسلام کی تاریخ میں ہر قدم پر خون بہایا گیا ہے اسلام کی تاریخ میں کوئی سال کوئی مہینہ کوئی دن کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرا جس میں برگزیدہ ہستیوں نے جان کا نذرانہ پیش کر کے اسلام کے گلستان کی آبیاری نہیں کی اور اسلام کے گنچوں کو کومپلے مہیا نہیں کی یہ اسلام ہی کی ایسی قوت ہے کہ جس میں ساری کائنات کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دندان شہید کرا کے اپنے چچا کے ٹکڑے دیکھ کر اپنے رشتہ داروں کی شہادتیں دیکھ کر تاج رسالت نے خود اپنی آنکھوں سے اپنے روفاقا کی لاشوں کو دیکھ کر اور اپنے روفاقار کی قربانیوں کو دیکھ کر اسلام کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا ہے لیکن یہ کتنا بڑا افسوس ہے کہ جس شخصیت کو ساری کائنات کے سردار نے سید و کہا اس کے لیے آپ کی آنکھ نہیں روتی اس کے لیے آپ پریشان نہیں ہوتے جس کی لاش کے ٹکڑوں پر ساری دنیا کے سردار نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ حمزہ میرا چچا قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار ہے اس شہیدوں کے سردار پر تو آپ کبھی نہیں روئے اس کے لیے تو پولیس کبھی بازاروں میں نہیں آئی اس کے لیے تو فوج کبھی شاہراہوں پہ نہیں اتری اس کے لیے تو آپ نے کبھی اشک نہیں بہائے اس کے لیے تو آپ کبھی پریشان نہیں ہوئے اس کے لیے تو آپ نے شہادت کے کبھی جلسے نہیں کیے اس کے لیے تو آپ کو کبھی دکھ نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ ٹریفک یک طرفہ چل رہی ہے آپ کے قلب و جگر پر ایک طبقے کا پروپگنڈا سوار ہے آپ ایک شہید کی وجہ سے سارے شہید بھول گئے ہیں ایک شہید کی وجہ سے سارے شہادا کو آپ نے بالا تاک رکھ چھوڑا ہے ایک شہید کی وجہ سے آپ ساری شہادتوں کو فراموش کر بیٹھے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر ایک شہید کو ایک قوم رونے لگ جائے وہ دوبارہ نیا شہید نہیں پیدا کر سکتی ایک شہید پر اشک بہانے لگ جائے تو دوبارہ حکومت میں شہید پیدا نہیں ہو سکتے ایک شہید پر رسول اللہ اشک بہاتے وہ دوبارہ جدے بدر میں کیسے جاتے وہ عہد کے پہاڑوں پہ کیسے اترتے وہ خندق کی کھائیوں میں کیسے اترتے ایک آدمی شہید ہو جائے ساری قوم اس کو رونے لگ جائے ساری قوم اس پر آنسو بہانے لگ جائے تو بعد میں کبھی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ جس سے کوئی شہید ہو جائے جس سے کسی کی جان چلی جائے لیکن اسلام کی تاریخ میں آپ دیکھتے ہیں کہ شہادتیں ہی شہادتیں ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شہادت مصیبت نہیں ہے شہادت ایک نصیبہ ہے شہادت ایک فخر ہے شہادت ایک نعمت ہے جو نصیبہ وروں کو ملتی ہے دیکھیے پاکستان میں پینسٹھ کی جنگ ہوئی ہے اس پینسٹھ کی جنگ میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے نام پر آپ نے یادگاریں بنائی ہیں اور ان شہیدوں کو آپ نے تمغہ امتیاز دیا ہے نشان حیدر دیا ہے ان شہیدوں کو آپ ہر سال سلوٹ مارتے ہیں ان شہیدوں کی بیویوں کو آپ نے مربع زمینیں الاج کر دی ہیں اور اگر ایسے ہو کہ واقعہ کے سیکٹر پر جو لوگ شہید ہو ہوئے ہو اس کے سیکٹر پر آپ جا کر ماتم کرے یا پینسٹھ کی جنگ کے آپ شہدا پر ماتم کرنے لگ جاتے جلوس نکالنے لگ جاتے تاخیر لے کر بازاروں میں آ جاتے کہ جناب پینسٹھ کی جنگ میں ہمارے فلاں آدمی شہید ہو گئے تو آج تک انڈیا کا قبضہ پاکستان پر ہو چکا ہوتا انڈیا کی حکومت یہ کہتی کہ جس حکومت میں چند آدمی شہید ہو جانے کے بعد یہ ابھی تک رو رہی ہے قوم وہ نیا شہید کیسے پیدا کر سکتی ہے چلو قرآن کی بات نہ مانو حدیث کی بات نہ مانو تاریخ کی بات نہ مانو چودھری کی بات نہ مانو مولوی کی بات نہ مانو حق نواز جنوی کی بات نہ مانو ضیاء الرحمان فاروقی کی بات نہ مانو چلو پینسٹھ کے شہیدوں کی بات مانو چھ ستمبر کو ہر سال پاکستان کی ساڑھے سات لاکھ فوج ان شہیدوں کو سلوٹ مارتی ہے فراج تحسین پیش کرتی ہے اس کے لیے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے ان کے لیے فخر کیا جاتا ہے اخبارات ایڈیشن شائع کرتے ہیں کہ یہ چھ ستمبر کے ایڈیشن ہے چھ ستمبر کے شہیدوں کے لیے آپ فخر کریں چھ چھ شہیدوں کے ستمبر کے شہیدوں کے لیے آپ خوشی کریں چھ ستمبر کے شہیدوں کے لیے آپ کا ریڈیو آپ کا ٹیلی ویژن آپ کے اخبارات ان کو خراج تحسین پیش کریں ان کے لیے تو جلوس لے کر نہ آئے ان کے لیے تو آپ بازاروں میں نہ آئے جو نوجوان بم سینے پر باندھ کر ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے تھے اس پر تو آپ فخر کریں لیکن کرب و بنا کی وادی میں چودہ سو سال پہلے اگر نواز رسول جا کر جامع شہادت نوش کر کے ظلم کا مقابلہ کر کے تشدد کا مقابلہ کر کے نہ ہر چیزوں کا مقابلہ کر کے جامع شہادت نوش کر کے بیوی کو بیوہ کرا دے بچوں کو یتیم کرا دے آپ اس کے لیے رونے لگ جائیں جلوس نکالنے لگ جائیں ساتھ بازاروں میں لائیں مجھے بتائیے کہ سنتالی میں جو شہید ہوئے ان کے لیے بات کیا کیوں نہیں نکالتے تریپن میں شہید ہوئے ان کے لیے بات کیا کیوں نہیں نکالتے ستاون کی جنگ آزادی میں چودہ لاکھ اور عاما کو سخت سے لٹکایا گیا ان کے لیے آپ کیوں نہیں روتے پینسٹھ کی جنگ میں ہر سال چھ ستمبر کو سلوٹ کیوں مارتے ہیں تازیہ کیوں نہیں نکالتے بتایا جائے یہ شہید اگر ان کی شہادت پر آپ کو پکڑ ہے تو کیا نواز رسول ایسا رہ گیا ہے ہے کہ اس کی شہادت پر آپ فخر نہیں کر سکتے آپ عظمت بیان نہیں کر سکتے آپ خوشی نہیں کر سکتے کہ میرا پیغمبر کا نواسا جان دے گیا ہے فاطمہ کا رستے جگر جان دے گیا ہے فاطمہ کے جگر کا ٹکڑا جان دے گیا ہے محمد کا نواسا جان دے گیا ہے قیامت تک دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس نے جان دے کر اسلام کی عظمت کو سہارا دیا ہے امت کی عظمت کو سہارا دیا ہے اور اگر حسین پیغمبر کا نواسا جان دے کر یہ سبق حاصل نہ کرتا تو پینسٹھ کی جنگ میں بم تصویروں پر لوگ ٹینکوں کے نیچے کیوں لیٹ جاتے جس نے سبق تمہیں ضرورت کر دیا اس کو روتے ہو اور جنہوں نے ساتھ پایا ان کو سلامی دیتے ہو یا وہ طریقہ غلط ہے یا یہ طریقہ غلط م شہادت ایک فخر ہے کہو شہادت ایک شہادت ایک نصیبہ ہے شہادت ایک عظمت ہے شہادت ایک بلندی ہے شہادت ایک مارفت ہے شہادت ایک رفت ہے شہادت ایک رسوان کا مرتبہ ہے شہادت جنتیوں کا اعلیٰ مقام ہے شہادت محمد کی آرزو ہے شہادت صحابہ کی تمنائیں ہیں شہادت خدا کی عظمت کا نشان ہے میری امت میں جو شہید ہوگا جو میرا شہید ہوگا میں اس پہ فخر کروں گا کیونکہ میرا پیتا ہے کہ شہید زندہ شہید شہید ہو کر جان کا نظرانہ پیش کر کے پوری دنیا کو زندہ جاوید بنا دے میرے دوست گرامی قدر سانی حضرت حسین کس تاریخ کو شہید ہوئی دس مارچ کس تاریخ کو دس مارچ لیکن آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں کہ جس تاریخ کو وہ شہید ہوئی اس سے پہلے رونے کا مطلب کیا ہے نہیں سمجھے میری بات حضرت حسین شہید ہوئے دس رونا شروع کرتے ہو کو اور جس دن وہ شہید ہو گئے رونا بند کر دیتے چار سی ہندی بھی کر لیتے ہیں گھروں کو آ جاتے میں محفلیں ختم کر دیتے ہیں یہ تو پھر وہی بات ہے کہ ایک آدمی بیمار ہے وہ فوت نہیں ہوئے اس کے سرانے سات بچے بیٹھے ہیں وہ رونے لگ جائیں ابا جی بستر پہ پڑے بچے اونچی اونچی روئے اور ابا جی جمعے کے دن فوت ہو گئے بچے چپ کر کے گھروں کو آ جائے اس کا کیا مطلب ہوگا سننے والا یہ کہے گا دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ بچے اپنے باپ سے تنگ تھے یہ بچے اپنے باپ سے تنگ ہیں اسی لیے جب تک وہ نہیں مرا تھا یہ روتے تھے جب وہ مر گیا یہ چپ کر گئے حضرت حسین سین کو شہید ہوئے ہوئے یکم کو تو نہیں ہوئے یہ رو رہے ہیں دو تین چار پانچ چھ سات شہید نہیں ہوئے یہ رو رہے ہیں آٹھ کو نو کو اور نو کو یہ زیادہ روتے ہیں اور دس کو صبح صبح تو یہ بہت روتے ہیں لیکن زور کے بعد جب وہ شہید ہو جاتے ہیں یہ رونا بند کر دیتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ دس کو صبح صبح کیوں یہ زیادہ روتے ہیں جن کو خطرہ ہے کہ کہیں بچ نہ جائے کئی دس کو زور کے بعد شہید ہوئے یہ رونا بند کر رہے ہیں اور دس سے پہلے میں مانتا ہوں کہ غم ہو سکتا ہے دکھ ہو سکتا ہے لیکن ان پاگلوں کو کوئی سمجھائے کہ بھئی اگر روئے بغیر تمہیں روٹی نہیں ملتی تو تم دس سے بیس تک رو یا سے دس تک کیسے روتے ہو ٹھیک ہے نا بھائی بھائی لاشوں کی بے حرمتی بقول تمہارے قص کے بعد ہوئی نیزوں پہ سر لٹکائے گئے قص کے بعد جب لاشوں کی بے حرمتی ہوتی ہے تو تم پیچھے لے کر گھروں کو آ جاتے ہو جب سر میزے پہ لٹکائے گئے تم گھروں میں آ کر سو جاتے ہو اور جب تک شہید نہیں ہوئے تم روتے ہو پاگلو لو میرا تو عقیدہ ہے میں تو نہ رونا چاہتا ہوں نہ اش بہانا چاہتا ہوں نہ ماتم کرنا چاہتا ہوں نہ تازیہ نکالنا چاہتا ہوں میرا کوئی عقیدہ ہے چلو تم نے اگر رونا ہے تو تمہیں چودہ سو سال سے کسی عقل مند نے کسی پاگل نے کسی مورخ نے کسی ذاکر نے یہ نہیں سمجھایا کہ رونے کا تو یہ طریقہ ہی غلط ہے کہ اگر رونا ہے دس سے بیس تک روبو اور اگر تم یکم سے دس تک رو گے ہر آدمی یہ سمجھے گا کہ یہ شہید کرانے کے لیے روتے ہیں جب تک وہ شہید نہیں ہوتے یہ رو رہے ہیں جب وہ شہید ہو گئے انہوں نے رونا بند کر دیا ہے ان کو اگر نبی کے نوازے کی شہادت پر دکھ ہوتا تو یقیناً یہ دس سے بیس تک روتے اور روتے رہتے اور سارا سال روتے سارا سال تو تمہیں وہ دن یاد ہی نہ رہے سارا سال تو تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کوئی شہید ہوا جب یقم آ جائے پھر تم رونے لگ جاؤ جب پھر وہ شہید ہو پھر چپ کر کے گھروں کو آ جائے جب تک شہید نہ ہو روتے رہو تمہارے سے بڑا پالن اس دنیا میں کوئی نہیں اور اس سے بڑا فراڈ اس دنیا میں کوئی نہیں کہ تم امت کو دھوکہ دے کر روتے ہو حالانکہ اگر میں حقیقت سے آج پردہ اٹھاؤں گا اگر آج تمہارے چہرے سے نکاح دوں گا تو ہر بندے کو بھی پتا چل جائے گا کہ قتل کرنے والے بھی تم ہو بلانے والے بھی تم ہو لانے والے بھی تم ہو ظلم کرنے والے بھی تم ہو تشدد کرنے والے بھی تم ہو تم ہی قاتل تم ہی مخبر تم ہی منصف ٹہرے اکروا میرے کرے خون کا دعویٰ کس پر یہ تو بات ہی الگ ہے میرے ساتھ حضرت حسین سب کو رضی اللہ عظمت کردار کا گوہر تابدار حضرت حسین وہ جلیل القدر انسان تھا کہ جس کے بارے میں صدیق اکبر نے فرمایا کہ حضرت حسین حضرت علی کے ہاتھوں میں تو صدیق نے فرمایا علی یہ کس کا بیٹا ہے تو علی نے فرمایا یہ میرا بیٹا ہے تو صدیق نے فرمایا نہیں یہ تیرا بیٹا نہیں تو علی نے فرمایا نہیں یہ میرا بیٹا ہے صدیق نے فرمایا تیرا بیٹا نہیں تین مرتبہ حضرت علی نے فرمایا میرا بیٹا تو صدیق نے فرمایا میرا بیٹا تیرا بیٹا نہیں تو علی نے فرمایا میری بیوی سے جا کر پوچھو میرا بیٹا ہے لوگوں سے پوچھو تو صدیق نے بڑی عجیب بات کی فرمایا ابن علی شبہن نبی بیٹا بیٹا علی کا ہے چہرہ مصطفیٰ کا یہ حسین پیغمبر کا نواسا ہے عظمت کردار کا غہر تابدار ہے حضرت حسین کی شہادت پر حق ہے مرتبہ پر حق ہے مقام پر حق ہے رفت پر حق ہے عظمت پر حق ہے لیکن میں سوال کر سکتا ہوں کہ حضرت حسین سے پہلے بھی لوگ شہید ہوئے جنگ بد حضور علیہ السلام کی تیئیس سالہ نبوت کی زندگی میں ڈھائی سو صحابی شہید ہوئے دو سو چھپن صحابی شہید ہوئے اور خلافت راستہ کے پچاس سالہ دور میں ستائیس ہزار صحابی شہید ہوئے کتنے صحابی شہید ہوئے ستائیس ہزار ستائی ہزار ان ستائی ہزار کا کوئی وارث نہیں تھا کہ کبھی تم ان کی شان میں بھی کوئی جلسہ کرتے ان کے لیے بھی اش بہاتے ان کا بھی ذکر کرتے حضور علیہ السلام کی تیئیس سالہ نبوت کی زندگی میں دو سو چھپن صحابی شہید ہوئے اور پیغمبر علیہ السلام کے بعد خلافت راستہ کے پچاس سالہ دور میں ستائی ہزار صحابی شہید ہوئے حضور کی زندگی کے پہلے شہید کا کیا نام ہے آخری شہید کا کیا نام ہے پہلی شہید عورت کا کیا نام ہے آخری شہید عورت کا کیا نام ہے توجہ سے سواپت فرمائے حضور کی زندگی کے پہلے شہید کا نام ہے زید ابن ابھی حالہ یہ زید ابن ابھی حالہ وہ اسلام کا پہلا شہید ہے جس کو خانہ کعبہ میں سلمن شہید کر دیا گیا جو حضرت خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلے خامن سے پہلا لڑکا تھا حضور کا ستےلا بیٹا تھا یہ زید اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید ہے اس کا ذکر تو آپ نے کبھی نہیں کیا اور اسلام کی تاریخ کے آخری شہید کا نام ہے ربی بن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ہو اور اسلام کی تاریخ کی پہلی شہید عورت کا نام حضرت سمیہ ہے اور آخری شہید عورت کا نام حضرت آپ کا ہے تو آپ مجھے بتائیں پہلا شہید بھی یاد نہیں آخری شہید بھی یاد نہیں اور پھر ان شہیدوں میں بدر کے میدان میں چودہ صحابی شہید ہوئے عہد کے میدان میں ستر صحابی شہید ہوئے بنین کی جنگ میں انیس صحابی شہید ہوئے خیبر کے آرکے میں تیرہ صحابی شہید ہوئے پیر مہونا پہ ستاسٹھ صحابی شہید ہوئے بنی رحان کے قبیلے میں دس صحابی شہید ہوئے متفرق طور پر ترسٹھ صحابی شہید ہوئے یہ وہ جنگیں ہیں جن کے لیے شہرا ہیں لیکن ان تمام شہیدوں کو ایک جگہ جمع کرو دو سو چھپن یہ بھی شہادت یہ بھی شہید جمع ہے ستائیس ہزار صحابی بھی شہید جمع ہے امام ابو حنیفہ فر جنازہ جیل سے اٹھا وہ بھی شہید ہے شہید ابن جبیر کا جنازہ جیل سے اٹھا وہ بھی شہید ہے ابن تیمیہ کا جنازہ بھی جیل سے اٹھا وہ بھی شہید ہے بڑے بڑے علماء شہید ہے آپ دیکھیے تاتار کی فوجوں کے مقابلے میں ابن تیمیہ نے جنگ لڑی وہ بھی شہید ہیں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کا مقابلہ کیا ان کے لوگ بھی شہید ہیں نور الدین زنگی کی فوجوں نے دشمن کا مقابلہ کیا وہ بھی شہید ہیں تارک ابن پیاز نے اندلت کے تائر پہ کشتیاں دی تھی ان کے آدمی بھی شہید ہیں خالد ابن ولید نے ساٹھ آدمی لے جا کر ساٹھ ہزار کی فوجوں کا مقابلہ کیا تھا اور تیرہ آدمی ان کے شہید ہوئے تھے وہ بھی شہید ہیں اور دیکھیے تارک ابن بیاض کی فوجوں میں شہید ہے خالد ابن ولید کی فوجوں میں شہید ہے سلطان محمود فضربی کی فوجوں کے شہید ہے محمد فاتح کی فوجوں کے شہید ہیں سلطان ٹیپو کی فوجوں کے شہید ہیں پینسٹھ کی جنگ کے شہید ہیں علیہ اسلام چلے گئے اور اس صحابی ابن ابھی ہارا سے لے کر پینسٹھ کی جنگ تک اور آج پاکستان کی جنگ تک چودہ سو سال میں کروڑوں انسان شہید ہوئے کروڑوں افراد نے جامع شہادت نوش کیا قرآن بچانے کے لیے جو مرا وہ بھی شہید ہے سب نبوت کے لیے جو گئے وہ بھی شہید ہے صحابہ کے لیے جو گئے وہ بھی شہید ہے اور اسلام کی عظمت کے لیے جو مرا وہ بھی شہید ہے اپنی عزت کے لیے جو مرا وہ بھی شہید ہے تعاون کی مرد میں جو مرا وہ بھی شہید ہے ناموس کے لیے مٹا وہ بھی شہید ہے ساتھ کو بچانے کے لیے مرا وہ بھی شہید ہے وطن کی دولت وطن کو بچانے کے لیے جو مرا وہ بھی شہید ہے مجھے بتایا جائے چودہ سو سال کی تاریخ میں لاکھوں نہیں کروڑوں شہید ہیں ان کروڑوں شہیدوں کو جب حشر کے دن اللہ ایک جگہ پر جمع کرے گا تو ان شہیدوں کی سرداری کون کرے گا میرا محمد صادق و پیغمبر ان کے سردار کا نام بتا چکا ہے ان کے سردار کا نام حمزہ بن عبد المطلب ہے حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ کہ قیامت تک جو بھی شہید ہوگا اس کا سردار میرا چٹا ہوگا بتایا جائے اس میرے پیغمبر کے چٹا کو جو آج کے لوگوں کا کے شہیدوں کا سردار ہے شہید سبوں میں کھڑے ہوں گے قرآن کے شہید علیحدہ ہوں گے توحید کے شہید علیحدہ ہوں گے عبد الدین کے شہید علیحدہ ہوں گے مال کے شہید علیحدہ ہوں گے سب نبوت کے شہید علیحدہ ہو گئے کے شہید عورت کے شہید کے شہید خندق کے شہید کاسیا کے شہید کسرا کے شہید عراق کے شہید پوری دنیا کے شہید جب قطاروں میں کھڑے ہوں گے تو ان شہیدوں میں ایک آدمی سرداری کرے گا جس کے اوپر تاج ہوگا سر ہوگا وہ محمد کا سکا حمزہ بن عبد کر مختلف زندہ میرے ساتھ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عثمان غنی کی شہادت کو دیکھا اپنے والد حضرت علی کی شہادت کو دیکھا اپنے بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کو سنا تھا اپنے بھائی حضرت حسن پر پاک لانا حملے کی خبر سنی تھی ساری باتیں سیکھی لیکن کسی موقع پر حضرت حسین نے وہ کام کیا جو آج تم کرتے ہو ٹھیک ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی عمر حضور کی زندگی میں نو سال یا بعض کتابوں میں سات سال بعض میں ہے بارہ سال ساری عمر ہے اس عمر میں حضرت حسین نے آنکھیں کھولی شہید دیکھے پیغمبر کی زندگی میں شرکت کی لیکن جب وہ وقت آیا نواز رسول پر وہ وقت آیا کہ حضرت علی کی شہادت کے بعد امیر معاویہ کا دور آیا تو امیر معاویہ کا ایک دور تھا اور ایک بات میں یزید کا دور تھا میں جاتے جاتے ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یزید کے مقابلے میں حضرت حسین آئے ہیں امیر معاویہ کے مقابلے میں حسین نہیں آئے ہیں اگر کسی حقیقت پر غور کرو مسئلہ سارا سمجھ میں آ جاتا ہے کون سی چیز تھی کہ یزید کے لیے تو نبی کا نواسا یہ کہتا ہے کہ میں بیعت نہیں کرتا میں قیادت نہیں مانتا میں سیادت نہیں مانتا یہی بات نبی کے نواسے نے امیر معاویہ کے لیے کیوں نہیں کہی عثمان غنی کے لیے کیوں نہیں کہی حضرت عمر کے لیے کیوں نہیں کہی ابو بکر صدیق کے لیے کیوں نہیں کہی بتایا جائے یہی بات حضرت علی نے عمر کے لیے کیوں نہیں کہی عثمان کے لیے کیوں نہیں کہی حضرت علی نے یہی بات صدیق کے لیے کیوں نہیں کہی معلوم ہوا کہ جس کو انہوں نے نیک نیتی سے غلط سمجھا اس کی بیعت نہیں کی اس کے لیے کربلا کا واقعہ پیش آیا جن کو صحیح سمجھا ان کے لیے بحث ہے کوئی جنگ نہیں ہوئی اگر ابو بکر غلط ہوتا تو کربلا ایک صدیق کے مقابلے میں بھی قائم ہو جاتی عمر غلط ہوتا ایک کربلا عمر کے مقابلے میں بھی ہو جاتی عثمان غلط تھا ایک کربلا عثمان کے مقابلے میں بھی آ جاتی امیر معاویہ غلط تھے ایک کربلا امیر معاویہ کے مقابلے میں بھی قائم ہو جاتی لیکن کربلا اسی وقت آنی تھی کہ جس وقت آنی چاہیے تھی جس وقت اس کی ضرورت نواز رسول نے سمجھی تھی جس وقت اس کی ضرورت تھی پیغمبر کے نواسے نے دیکھا یزیر کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو تخت نشین کر دیا گیا ہے سارے لوگوں نے بحث کی بہت ساری دنیا نے بحث کی کسی نے افام و تفیم سے بحث کی کسی نے موقف سمجھ کر بحث کی کسی نے بے سمجھے بحث کی کسی نے خوف سے بحث کی لیکن نواز رسول سے جب Madina dot com W W W dot com. کے عمل میں گورنر نے کہا کہ بائک کرو پیغمبر کا نواسا کیسا ہے کہ یزید سے بہتر لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں میں بیت نہیں کر سکتا پیغمبر کے نواسے کو مجبور کیا گیا نبی کا نواسا مدینہ چھوڑ کر مکے چلا جاتا ہے نواز سے رسول مکے پہنچتا ہے تو مکے میں خطوط آنے لگ جاتے ہیں کہاں سے خط آئے کوفہ سے خط آئے اور آج دو آج سو خط آئے کل دو سو خط آ گئے پھر سو خط آ گئے اسی طرح بارہ سو خط آ گئے ستر آدمی آ گئے نواز رسول کو یہ کہنے کے لیے کہ آئیے ہمارے پاس آئے ہمارے گھر آئے میں آئے آپ ہمارے سردار ہیں آپ ہمارے خلیفہ ہیں ہم بھی جدید کی بحث نہیں کرتے تم بھی جدید کی بحث نہیں کرتے پھل پک گئے ہیں سبزیاں کھیتیاں سر سب ہو چکی ہے اور رہائش کے لیے حویلیاں موجود ہیں کوٹیاں موجود ہیں مکان موجود ہیں بارہ سو خط لکھنے والا اسی حسین کا نام لے کر امت کو پاگل بنانا چاہتا ہے جھنگ کے لوگوں ایک بات پہ غور کرو کوفہ شیعہ کا مرکز تھا مٹ اور مدینہ سنیوں کا مرکز تھا حسین مدینہ میں شہید ہوتا ذمہ دار سنی ہوتے حسین مکے میں شہید ہوتا ذمہ دار سنی ہوتے اور حسین کوفہ میں شہید ہوا کوفہ شیعہ کا مرکز ہے چودہ سو سال سے شیعہ دنیا کو پاگل بناتا ہے تم ان کا گرے باندھ پکڑ کر کیوں نہیں پوچھتے کہ شہید تمہارے گھر میں ہوا بتاؤ بلایا کس نے تھا مروایا کس نے تھا کس نے لکھے تھے آیا کون تھا ججازت کرنے والا کون تھا میں نے بلایا شہید ہو گئے مجرم میں ہوں تم نے بلایا شہید ہو گئے مجرم تم ہو میں ایک آدمی کو اپنے گھر بلاتا ہوں بیٹھک میں بلاتا ہوں اشرار کر کے بلاتا ہوں میرے سامنے ایک آدمی اس سے لڑائی کرتا ہے اور میں اس کو نہیں روکتا میرے سامنے اس کو دبا کر دیا جاتا ہے ساری دنیا کہے گی کہ بلانے والے نے سازش کر کے مروا دیا بلانے والے نے بلا کر مروا دیا بلانے والے نے دھوکے سے مروا دیا وہ بلانے والے اور اسی کے قریب گفا کے قریب دس میل کے فاصلے پر کربلا میں نبی کا نوازہ شہید ہو جائے اور چودہ سو سال سے وہی گفا کی جماعت وہی گفا کی نسل وہی گفا کا بدماش وہی گفا کا رام لیوا اسی حسین کو روتا ہے پیٹ پر ہے اور تجھے کہتا ہے کہ مجھے بڑا غم ہے نہیں غم نہیں ہے یہ وہ مار ہے جو نوازا رسول کو قتل کرنے کے بدلے میں چودہ سو سال سے مل چکی ہے اور مار بھی اس سینے پہ پڑ رہی ہے جو سینا اسے ابو بکر عمر کے بغض سے بھرا ہوا ہے یہ بات قیامت کی صبح تک پڑتی رہے گی جس نے قتل کرایا قیامت میں بھی اس کے لیے جہنم ہے دنیا کے لیے کے اندر بھی اس کے لیے چیز ہے سزا آزاد کس کو کہتے ہیں تین صحابی جن کا نام عبداللہ ہے ان کو حدیث کی اس طرح میں ابادلہ احترام کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر تینوں صحابی موجود ہیں انہوں نے کہا اے نواز رسول کوفے مت جاؤ یہ کوفے کی وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر حضرت علی کو کوفیوں نے بلایا تھا برا کر شہید کر دیا تھا یہ کوفا وہ جگہ ہے جہاں تمہارے بھائی حضرت حسن کو بلا کر ان پر قاتلانہ نہ حملہ کر کے ان کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا اس لیے کوفے مت جاؤ نبی کے نوازے کو روکنے والا کون تھا بلانے والا کون تھا دیکھیے عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عمر یہ سنیوں کے نمائندے تھے یہ اہل سنت کے امام تھے بات واضح ہو گئی کہ حسین کو بلانے والے تم تھے روکنے والے سنی تھے اب نبی کا نوازا تمہارے خطوں کی بنیاد پر اگر تمہارے پاس چلا جاتا ہے نبی کے نوازے میں سفر کر کے وہ تمہارے پاس پہنچ گئے ہیں تو اب میں تیرا گریبان پکڑ سکتا ہوں میں تمہیں جھجوڑ سکتا ہوں میں تمہیں قاتل کہہ سکتا ہوں میں تمہیں بدماش کہہ سکتا ہوں کہ بتاؤ پرانے والے تم تھے جب تم نے بلایا تھا تمہارے پاس آ کر نواسا رسول شہید کیوں ہو گیا اس کے ٹکڑے کیوں ہو گئے اس کے بچے یتیم کیوں ہو گئے بتایا جائے وہ کبو بنا کی وادی میں پیاسے شہید کیوں ہو گئے وہ خاندان نبوت کو تم نے موقع کیوں دیا تم نے پریم کیوں دیا میرا حق ہے میں تمہارا گرے بان پکڑوں میرا حق نہیں پوری امت کا حق ہے قیامت کی تک آنے والے ہر سنی کا مولوی کا پیر کا حکمران کا چودھری کا کے شیعہ کا گرے بان پکڑ کر پوچھے بلانے والے تم تھے روکنے والے والے ہم تھے مدینہ میں شہید ہوتے ذمہ دار سنی ہوتے شہید کو پالے ہوئے ذمہ دار تم ہو اور تم قتل کر کے روتے ہو تمہارے سے بڑا بدمش کوئی نہیں جھوٹا کوئی نہیں پریفری کوئی نہیں کوئی نہیں شہید تم نے کیا بلایا تم نے روکا تم نے کیا اس سے بڑا دھوکہ اس سے بڑا پریم چشمے پلٹ نے نہیں دیکھا ہوگا بلانے والا رو رہا ہے مارنے والا رو رہا ہے قتل کرنے والا رو رہا ہے حضرت حسین کو شہید کرنے والے شیعہ ہیں حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میرا اس دعوے پر میں درائل دے رہا ہوں اس دعوے پر میں نے پہلی دلیل دی ہے کہ حضرت حسین کو بلانے والے شیعہ بلانے والے روکنے والے سنی بلانے والے روکنے والے تو جب حضرت حسین سنیوں کے روکنے سے نہیں رکے سنیوں کے روکنے سے تمہارے خط دیکھ کر تمہاری لجاجتیں دیکھ کر تمہاری تمہارے اسرار کو دیکھ کر نبی کے نواسے نے سفر کیا پیغمبر کے نواسے رخصت ہو گئے تو آپ ہم سے کہتے ہو کہ ان کو مار دیا گیا ظلم مارا گیا میں نہیں جانتا کون سی فوج آئی میں نہیں جانتا کون سا قاتل آیا میں نہیں جانتا کس نے آ کر مارا مجھے جواب دے اور مجھے کی اور آج مجھے پتا برایا کس نے سے کہو حسین کو بلایا کس نے تھا اس سے کہو حسین کو بلایا دوسری بات حسین کو بلایا کس نے تھا اور حسین کو بلایا کہاں تھا توجہ کیجیے تھی حسین کو بلایا کس نے تھا اور حسین کو بلایا کہاں تھا حسین کو بلایا تم نے تھا اور بلایا اپنے گھر تھا بلایا اپنے بلایا تم نے تھا اور بلایا اپنے اپنے گھر بلا کر اگر تمہارے گھر بھی کسی اور نے مار دیا تب بھی قاتل تم پکا قاتل ہم نے نہیں بلایا توجہ اگر تم کہو کہ ہم نے تو بتاؤ علی کو کس نے بلایا بتاؤ علی کو کس نے اور علی کو بھی کوفے بلایا علی کو بھی شہید کیا گیا حسن کو بھی کوفے بلایا حسن پر بھی کاتلانہ حملہ کر کے شہید کیا گیا اور حسین کو بھی کوفے بلایا اور اسی جگہ پر کوفے سے دس میل کے فاصلے پر اسی شہر کو کربو بلا کی وادی میں شہید کر دیا گیا میں کیسے مانوں کہ تمہارے علاوہ کوئی اور تھا میں پاگل ہوں میں دیوانہ ہوں میرا میرا دماغ مروف ہو گیا اگر چودہ سو سال کی تاریخ میں تم نے تجل کیا تم نے پرہیز کیا تم نے دھوکہ ہوگا دیر ہو گئی کوئی اطلاع نہیں آئی نواز رسول کے دل میں پریشانی اور اس پریشانی کو دیکھ کر پیغمبر کا نواسا مکے سے چل پڑا حضرت حسین مکے سے چل پڑی ستر دو بہتر افراد تھا چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ ارادہ جنگ کا ہوتا نبی کا نواسا بچوں کو ساتھ لے کر نہ جانا تمہارے خط کہ یہاں آرام ہے یہاں خوش ایسی ہے یہاں کے پھل پک گئے بہتر تنوں کو بہتر افراد کو لے کر نبی کا نواسا چلا مکے سے چلا آپ چلا ہے چند مل گیا ہے چند مل راستے میں اتنا ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا حضرت حسین نے فرمایا میں واپس چل کر لیکن حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا حقیقی بھائی کہ بھائی یہ موقع ہے ہمیں ضرور جانا چاہتا یا تو ہم کا مقابلہ کر لیں گے اور اپنے بھائی بن عقیل کے قتل کا بدلہ لے لیں یا ہم شہادت میں شہادت نواز رسول تیار کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے میں اس کا بدلے لیے بغیر کیسے جاؤں حضرت حسین چل پڑے آپ جا رہا ہے کوفے کے پاس پہنچے قریب پہنچے کوفے میں داخل ہو گئے کوفے کے لوگوں نے استقبال کیا بارہ ہزار آدمیوں نے مسلم بن عقیل کا استقبال کیا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں مسلم بن عقیل نواز شہر کے وقت مسجد میں خطبہ دینے لگے مسجد بھری ہوئی ہے بارہ ہزار آدمی اثر کا وقت آیا چھ ہزار آدمی رہ گئے مغرب کا وقت آیا دو ہزار آدمی رہ گئے عشاء کا وقت آیا آٹھ سو آدمی رہ گیا صبح نوازے فجر کا وقت آیا بارہ آدمی رہ گئے کتنے آدمی گئے اور نماز فجر کے بعد مسلم بن عقیل کو ایک مکان میں بند کر کے بے دردی سے سما کر دیا گیا آئے مسلم بن عقیل خاندان نبوت کا چشم چراغ تھا کے عالم میں کوفہ کے بازاروں میں سوا کر دیا گیا نواز رسول نے خبر سنی یہ سوچا کہ چلو واپس نہ چل نہیں چلتے ہیں بدلہ لے کر جائیں جب کوفہ پہنچے تو کوفیوں نے سرد مہری کر چند آدمی ساتھ چند آدمی پیغمبر کا نوازا کوفے کے چوک میں کھڑے ہو کر کہتا ہے او کوفے کے لوگوں میری بات سنو جو خطبہ نبی کے نوازے نے دیا جان کے لوگوں آج بھی وہ خطبہ موجود ہے اس خطبے میں پیغمبر کے نواسے نے سمایا او کو بتاؤ کیا تم نے مجھے نہیں بلایا پورے مجمے میں کوئی نہیں بولا جب کوئی نہ بولا تو نواز رسول نے اپنے قاسم سے کہا چلا کھولو کھولا بارہ ہزار خط نکلے ان خطوں کے جو سردار تھے لکھنے والا اس کا نام تھا شیش ابن ربی پیغمبر کے نوازے نے شیش ابن ربی کا خط نکالا اور نکال کر اس طرح دونوں ہاتھوں سے اوپر لہرایا فرمایا ہو شیش ابن ربی کیا یہ تیرا خط نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ نواز رسول پھل پک گئے ہیں حویلیاں خوبصورت بنا دی گئی ہیں کھیت لگ گئے ہیں موسم شاندار ہے آؤ ہم تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تمہارے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں وہ شیش بل ربی کیا یہ حق تیرا نہیں انہوں نے اس نے کہا میرا فرمایا آج تم مجھے خط لکھ کر یہ خط لکھ کر بلاتے ہو اور بلانے کے بعد میرے بھائی مسلم بن عقیل کو شکید کرتے ہو اور آج میں تمہیں کہتا ہوں میرا ساتھ دو تو میرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور سرارا بن اور لبیب اور لبی آؤ یہ خط تمہارے ہیں دیکھو میں خط تمہارے ساتھ لایا ہوں ہمارا ساتھ ہے ان خطوں کا ریکارڈ آج بھی موجود ہے سوال کرنا مجھے بتائے ایک آدمی قتل ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا گواہ اور قاتل کے خلاف سب سے بڑا گواہ وہ ہوگا جو اس قتل ہونے والے آدمی کے ساتھ زخمی ہوا ٹھیک ہے بولو سے ایک آدمی قتل ہو گیا ایک آدمی گواہ ہے چوک میں کھڑا اس نے قتل ہوتے نہیں دیکھا قتل ہوتے نہیں دیکھا ایک تھانے دار ہے کیوں کیا میرا دعوی ہے کہ شہید پرانے والوں نے کیا میرا دعوی ہے کہ پرانے والوں نے دھوکے سے قتل کیا آپ کہو گے اس دعوے پر دلیل کیا ہے گواہ کون ہے میرے دوستو اس جنگ میں حضرت زینب موجود ہے زخمی حالت میں اللہ نے ان کو بچا لیا ہے زینب عابدین موجود ہے اس جنگ میں ام کلثوم موجود ہے یہ تینوں خاندان نقصت کے افراد پکے ہیں پیغمبر کے خاندان کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں علی اصغر سوا کر دیا گیا ہے علی اصغر شہید ہو کر اس کی لاش فراد کے کنارے پہ تڑپ رہی ہے نبی کا نواسا شہید ہو کر آئے خیموں میں تڑپ رہا ہے اس طرح میں میدان میں جس میدان میں آج محمد مصطفیٰ ہوتا سب اپنے نوازے کی شہادت کو دیکھ کر عشق بہاتا پاسپا تو سہرا ہوتی وہ رو پڑتی علی ان ہوتے وہ اشک بہاتے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح محمد کے باپ کے پھولوں کو کس طرح گلستان نبوت کی بچوں کو بے یاروں مدف پار کر کے کرپو برا کی اس پارٹی میں سوا کر دیا گیا ہے لیکن میرے دوستوں بچے سوا ہو گئے بیوی بھی بیٹیاں قربان ہو گئی چھوٹے چھوٹے بچے لاشوں ان کی طرف پہ لگی کوفیوں کو رحم نہ آیا ان کی لاشوں کو گھوڑے سے رول ڈالا ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے کافلا لٹ پٹ کر واپس آنے لگا لٹا پٹا کافلا وہاں سے نکلتا ہے کہا جاتا ہے کوفی قتل کرنے کے بعد بھاگ جاتے ہیں دشمن بھاگ جاتے ہیں قافلہ بے یاروں مددگار پراشت کے کنارے پہ موجود ہے پریشانیوں میں موجود ہے دکھوں میں موجود ہے لیکن یہ قافلہ جو لٹ پٹ گیا تھا اس قافلے کے جو افراد بچ گئے تھے یہ اوٹنیوں پر سوار ہو کر سوار ہو کر کچاوے میں بیٹھ کر وہاں سے چلتے ہیں شہر قریب ہے کوفہ قریب ہے چلو ہم مکے چلتے ہیں چلو ہم مدینے چلتے ہیں چلو ہم واپس ہیں واپس جا کر اپنے نانا کی قبر پر رو کر کہیں گے اے نانا تیری امت کے لوگوں نے فراغ کے کنارے پہ پیاسے تیرے نوازوں کو جبا کر دیا آئے بلا کر مار دیا بلا کر ٹکڑے کر دیے آئے محمد کی قبر پہ جا کر روئیں گے آئے قیامت کے دن رسول اللہ وہ دن سے تلاش کر کے پوچھ لیں گے عورتیں عورتیں کون سی ہیں حضرت زینب ہے زینب حضرت حسین کی بڑی بہن ہے ان میں بہن ہے اور اسی طرح ایک ہے حضرت ہے حضرت پر سہارے گھوڑے پر اور اونٹنیوں پر سوارے اوپر کچاوے لگے ہوئے سامان پڑا ہوا ہے لٹ پٹ پٹ کر یہ قافلہ کوفے میں پہنچتا ہے کوفے کے بازار میں پہنچتا ہے شام کا وقت ہے کوفے میں جب یہ لٹا پٹا قافلہ پہنچا تو کوفے کی عورتوں نے مکانوں کی چھتوں پہ کھڑے ہو کر داڑے مار کر رونا شروع کر دیا ماتم کرنا شروع کر دیا جب ان کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت زینب سے رہا نہ گیا تو زینب فاطمہ حضرت زینب حضرت فاطمہ کی بڑی لڑکی حضرت حسین کی بڑی بہن سے راہ آ گیا آئے اسی کچاوے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ہاں تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں شرم نہیں آتی تم نے ہمیں بلایا تھا تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو جمع کیا آج تم ہم پر روتی ہو تمہیں شرم کرنی چاہیے اتنے میں امید کلسوم کو الٹ ہوئی امداد کلسوم نے کہا آئے وہ کوفے کی عورتوں قیامت کے دن اپنے محمد کو کیا جواب دو گے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے کربو بنا کی بھاگی ہوئے اس طرح بڑھا کر خون سے نہلا دیا آئے چھوٹے چھوٹے بھائی علی اصغر علی اکبر دبا کر دیے گئے لاشیں تڑپتی رہی ان کو پانی دینے والا کوئی نہ تھا زخمی حالت میں پکار کر کہتے ہیں اور کے لوگوں تم ہم پر روتے ہو تمہیں شرم کرنی چاہیے تم ہی ہمارے قاتل ہو تم ہی ہمیں قتل کیا ہے تم ہی ہمارے مروانے والے ہو یہ روایت یہ زخمیوں کے بیانات یہ مختو یہ کے بیانات یہ حضرت حسین کی بہنوں بیٹوں کے بیانات کہاں موجود ہیں شیعہ کی کتاب جلاؤ نیون میں دوسری جلد میں یہ بیان موجود ہے بیان تخمی دیتا ہے اس بیان کو دنیا کی کوئی عدالت رد نہیں کر سکتی آج میں پوری دنیا شیعت کو صرف جنگ میں نہیں پوری دنیا کے شیعوں کو چاہے خامرائی ہو چاہے رفتن پنجابی ہو ایران کا شیعہ ہو لبنان کا شیعہ ہو شام کا شیعہ ہو جنگ کا شیعہ ہو آج میں چیلنج کرتا ہوں میرا آج یہ چیلنج کرتا تھا کہ کیا کافر ہے اگر کافر نہیں ہے تو اس پر کیس کرے آج میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں کہ شا حسین کا قاتل ہے اگر حسین کا قاتل میں عدالت کے کٹہرے بھی ان کی کتابوں سے ترجیحوں کے بیانات سے دعوت نہ کروں میری تعداد کھولی ہے سپریم کورٹ میں آؤ ہائی کورٹ میں آؤ سیشن کورٹ میں آؤ میں ہر جگہ پر تمہیں قاتل نبی کے نوازے کا دعوت کر سکتا ہوں اور جب میں نے سنی قاتل ثابت کر دیا ماتم مٹ جائے گا مٹ جائے گی جلوس مٹ جائے گے جب محرم کا دیا مٹ جائے گا دنیا جھوٹ اور پڑے اور سچائی میں امتیاز کر دے گی آج میں کرتا ہوں میری کیسٹ موجود ہے نواز رسول کے قاتل خاصن پھر کے نوازے کے قاتل فاطمہ کے بیٹے کے قاتل نبی کے بچوں کے قاتل شیعہ ہے شیعہ ہے شیعہ ہے اگر کیسے ہم نہیں ہے تو مجھ پر کیس کرو کیس نہیں کرو گے اور یقین نہیں کرو گے تو میں پاکستان کے ہر چوک میں ہر گلی میں دنگا کر کے تمہاری کتابوں سے تمہاری کتابوں سے حضرت صحت کے بیانات کی موجودگی میں تمہیں ثابت قاتل ثابت کر کے گا اکربا میرے کرے خون کا نامہ پر نبی کے نواسی کو بلانے والا کون بلانے والا میں لانے والا کون اور قتل کرنے والا توجہ کیجیے پہلی دلیل کے نواسے کو بلایا تم نے بلایا تمہاری جگہ پہ شہید ہوئے دوسری دلیل اور تیسری دلیل ہے کہ جب نبی کا نواسا تمہارے پاس کیا جاتا ہے تو ایک آدمی بھی تمہارا بہتر آدمیوں میں نبی کے نواسے کے ساتھ شہید نہیں ہوتا ایک آدمی بھی خراش نہیں آتی دنیا اندھی ہو گئی پاگل ہو گئی دنیا دس محرم کا قضیہ مٹانا ہے ختم کرنا ہے گلی گلی میں ان کو نواز رسول کا قاتل ثابت کرنا کرنا ہے یہ میں آج دعوے سے کہتا ہوں جان کے لوگوں نواز رسول کے قاتل اگر شیعہ کو ثابت کر کے ہر عدالت میں چیلنج کر دیا جائے تو شیعہ مذہب کی بنیاد ختم ہو جائے شیعہ مذہب کی بنیاد نبی کے نوازے کے قتل کو کندھوں پر اٹھا کر پھرنے میں ہے اگر پتا چل جائے کہ قاتل یہی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے یا نہیں اور میں ایک اور چیلنج کرتا ہوں جنگ کے اندر پڑھے لکھے کئی مطالعہ کرنے والے شیعہ بھی ہوتے سننی بھی آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے چھ سو سال بعد وفات کے کتنے سو سال بعد حضور کی وفات کے چھ سو سال بعد تک پوری دنیا میں کہیں کوئی تازیا نکلا ہو تو ثبوت کر کے دکھاؤ چھ سو سال تازیہ کا بانی کون ہے یہ علیحدہ تقریب ہے جان کے شیوں کو اگر اس بات پر تسلی ہو گئی کہ آپ کا حسین کو وزیر اطلاعات بنا دیا گیا تو تمہیں خبر ہونی چاہیے تمہاری بی بی بے نظیر وزیر اعظم بھی بنی تھی دلی تھی یا نہیں اشک بہاتی ہوئی کراچی چلی گئی روتی ہوئی اس بی بی رانی بھی روندیا ہوا مڑ شاہ جی نے آ جانا ٹھیک ہے نا بھائی مستفا جتوئی صاحب یہ پاکستان شیعہ کا پاکستان نہیں ہے تم نے آپ کا حسین کو پاکستان کے میڈیا کا انچارج بنا کر اخبارات ٹیلی ویژن ریڈیو کا انچارج بنا کر پاکستان کے چودہ کروڑ سنیوں سے غداری کی غداری کی ہے یا نہیں چتوری صاحب ہمیں تمہاری ایسی سیکولر سیاست پسند نہیں اور ہم احتجاج کرتے ہیں آپ کا حسین کو فی وزارت کے قلم دان سے وزارت سے ادار پر رخصت پر بھیج دیا جائے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے وزارت حاصل کرنے سے تمہارے دامن پر مولانا حق نواز کے خون کے چیٹے ختم نہیں ہوں گے جس طرح نواز محمد احمد کے قتل کا کیس علی پٹو پتھا اور وہ چار سال بعد میں بھی وزیر اعظم رہا لیکن اسی قدر کے جرم میں وہ تخت دار پہ بھی چڑھ گیا تھا آپ کا حسین اس بات کو جان لے کہ سپاہی صحابہ تیرا مقابلہ اسی طرح جنگ میں کرے گی جس طرح قائد حق نواز نے کیا تھا خان بے نظیر پہ آپدا کے اندر کوئی ٹھیک ہے اگر آپ میں اس کا کریکٹر خراب ہے تو آپ میں یہ بھی کوئی آپ آپ بن کر نہیں کر نہیں پہلے تھا بابا جی تیری بڑی لوڑ ہے پاکستانیاں جب تدارت اتریا تین لاہور کے چڑیا چ بٹھاوا گے ٹھیک ہے ساری دنیا مر جائے تینوں ہی کوئی نہیں لیکن اخیر مردہ بولیا تے بولیا تو کفن پاڑ گیا مردہ بولیا تو کفن پاڑ گیا کہ نہیں لیکن صدر غلام اسحاق خان ان ساری باتوں کے باوجود ہمارے لیے قابل احترام تھا ٹھیک ہے لیکن احترام کے باوجود میں ان سے کہتا ہوں بابا جی آپہ حسین کو اتارنا بھی تمہارا فرض پڑتا آپدہ حسین اگر پاکستان کی وزارت کی مسلط پر رہتی ہے تو جنگ کے ضلع میں وہ اپنی وزارت کے زور پر دباؤ سنیوں پر ڈال کر مداخلت کرے گی اس لیے میں اس اطلاع کی وساطت سے حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کا حسین کو اس کے وزارت کی کرسی سے اتار کیا جائے اور وزارت سے ہو کر آئے ہمارا مقابلہ کرے سپاہی صحابہ کا مقابلہ کرے ہم کہیں گے ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے صحابہ نے کل لاہور کے مرکزی شورا کے اجلاس میں جنگ میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے یا نہیں جو کہ ٹھیک ہے دونوں ہاتھ سیدھے کھڑے گئے تکماشو مولانا حق نواز کی شہادت کا خون تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اور آنے والے الیکشن کی سلوک جی تمہاری قسمت کا فیصلہ کرے گی کرے گی یا نہیں کرے گی احمد کو سیال میں شیعہ نے جس پر بریت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی کہ رات کو بارہ بجے شیعہ کی کہ امام باڑوں سے لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہوا کہ صبح چار بجے ہم نے سنیوں کی دکانوں کو لوٹنا ہے کہ رات کو بارہ بجے امام باڑوں کے اسپیکروں پر اعلان ہوا اور کوئی سنی بازار میں آئے ہم اس کو گولی مار اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج رات ہم سنیوں کی تمام مسجدوں پر احمد پور سیال میں قبضہ کر لیں گے اور اس ان گنڈوں میں جھنگ سے لے کر پکڑ اور نیے تک کے گنڈے منگوائے گئے اور ان گنڈوں کا سرگنا کون تھا انٹیلیجنس میری بات نوٹ کرے اور اگر ہماری اس بات پر عمل نہ کیا گیا تو اس کے نتاج قبل ہوں گے میری بات پر غور کریں ٹھیک ہے راول پنڈی کا ایک A D C G Athar Khan Sial جو احمد پور سیال کا رہنے والا اور آج دس بجے اس کی گاڑی پجاروں سے پجاروں میں تلاشن کو آئی رات دس بجے اور اسی رات ساڑھے بارہ بجے شہر میں اعلان ہوا کہ سنیوں کی دکانوں کو لوٹیں گے اور آگ لگائیں گے اور مکانوں کو جلائیں گے مسجدوں پر قبضہ کریں گے اس کے بعد ہمارے سنی نوجوانوں نے اپنی حفاظت کے لیے انتظام کیا اور حفاظتی طور پر کچھ نوجوان بازار میں گلیوں میں مسجدوں کی حفاظت کے لیے پھرنے لگے لیکن مسجد کی حفاظت کے لیے پھرنے والے ایک نوجوان محمد صدیق کو پونے ایک بجے گولی مار کر شہید کر کرنے کلانا میں شاہ شاخ خاص ساتھ ہم احمد سیال گئے اس محمد شدید شہید کی وارہ رو کر میرے سامنے ہاتھ جوڑتی تھی کہتی تھی میرے تین اور بیٹے ہیں وہ بھی مسجدوں کی حفاظت کے لیے قربان ہونے کو تیار ہیں اتنی بڑی گنڈا گردی کہ مسجدوں میں اعلان ہو امام امانداروں میں اعلان ہو کہ ہم سنیوں کی دکانوں کو چلائیں گے لوٹیں گے اور پھر دو دن تک ٹیلی یعنی فون کی ایکسچینج پر شیعہ کے ہنڈوں نے قبضہ کیا تھا بغیر بتائیں گے اچانک تم بتا کر آتے تمہاری بوٹی نہ بنی اتنی بڑی بربری کیا اور یہ اعلان شور کے D S P Bashir Niazi نے اپنے کانوں سے سنا ایسی نے سنا وہ وہاں موجود تھے اور اس کے بعد دوسرے دن پھر کی انتظامیہ نے آپریشن کیا ٹھیک ہے وہ جو آپریشن کیا اس میں اسی بڑے بڑے زمیندار بدماشوں کو لٹکا کر مارا اور ان کو گرفتار کیا ٹھیک ہے کرنا چاہیے یہ جنہوں نے یہ گنڈا گردی کے لیے گنڈے بڑھائے تھے ان کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں اور اس کے بعد ان کے پاس آخری الفاظ کہ اپنی عورتوں کو روڈ پر بٹھا دینا ٹھیک ہے نا عورتوں کو روڈ پر بٹھا دینا مرد ختم ہو گئے اب عورتیں آ گئی تو روڈ کھلا انتظامیہ نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ روڈ کو کھلوانے کے لیے پر امن ہدایات کی لیکن یہ مقابلے پر اترا انہوں نے مقابلہ کیا پھر پولیس کا مقابلے میں پھر ان کے دو آدمی جہنم رسید ہوئے ہونے چاہیے تھے یا نہیں میں جنگ کی انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ایس پی اور شور بورڈ کی انتظامیہ کو ان کے فرائض کی تکمیل کے لیے کہ انہوں نے کوئی ہمیں بھیک نہیں دی بلکہ اپنے فرائض پر عمل کیا ہے اس بدماشی اور عمدہ گردی کو روکنے کے لیے آپریشن کیا ہے میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کروں ٹھیک ہے یہ ہمیں کوئی بھیک نہیں دی بلکہ یہ ان کا فرض اس فرض پر انہوں نے عمل کیا اور اس کے علاوہ جو آدمی جو آدمی سٹی میں اور جہاں جنگ صدر انتظامیہ نے ناجائز طور پر گرفتار کر رکھے سپاہی صحابہ کے کار ان پر مختلف الزامات لگائے جا رہے ہیں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمارے تمام کارکنوں کو فی الفور رہا کیا جائے جس جگہ پر شیعہ موجود ہے وہ گنڈا گردی کر کے سنیوں پر ظلم کرتا ہے چنانچہ آج یہ تو توسے میں ایک شہر ہے ناڑی اس ناڑی میں شیعہ کا مرکز طرح سپاہی صحابہ کا مرکز ہے وہ پر امن جلسہ کر رہے ہیں ناری سے شیعہ کنڈوں نے تراڈیاں بھر کر اس جلسے پر آ کر حملہ کر رہا جب سپاہی صحابہ کے پر امن جلسے پر حملہ ہوا تو وہاں لڑائی ہوئی اس لڑائی کے نتیجہ میں شیعہ کے دو فرعون صفت خمینی کے چیلے مارے گئے اور وہاں پر سپاہی صحابہ کے ایک کارکن قاری عبد اللہ بہت زیادہ زخمی حالت میں اس وقت بھی ستار ملتان میں موجود ہے اور ریترا کے اندر گیارہ آدمی ابھی تک سرکار ہوگا آپ مجھے بتائیں ایک جلسہ پورا من ہو رہا ہے غریب لوگ ان پر کلاروں سے بندوقوں سے حملہ کرنے کے لیے اگر کوئی دشمن آتا ہے ان کا فرض نہیں ہے کہ اپنا دفاع کریں بولو برا سوال فرق ہے یا نہیں اب انہوں نے جب اپنے دفاع کے لیے مقابلے میں وہ کھڑے ہوئے تو اس کے نتیجے میں دو آدمی مارے تو اس کے بعد جو آدمی دفاع کرتے ہوئے کسی کو مارے اس پر تین سو دو کا مقدمہ قائم ہو سکتا ہے لیکن وہاں کی انتظامیہ نے شیعہ سے مل کر ہمارے کارکنوں کے خلاف جھوٹا مقدمہ قائم کیا میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں اور آئی جی پنجاب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سپاہی صحابہ کے کارکنوں کے خلاف ہر قسم کا جھوٹا مقدمہ توسا میں ختم کیا جائے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے جن کو منظور ہے ہاتھ کھڑا اور اس کے علاوہ دوسری بات کہ انجمن سپاہی صحابہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جنگ میں سپاہی صحابہ الیکشن لڑے ٹھیک ہے یہ فیصلہ ٹھیک ہے مجھے کئی ساتھیوں نے کہا کہ آپ خود الیکشن لڑیں لیکن میں نے نمن سپاہی صحابہ مرکزی شورا میں کہہ دیا ہے کہ میں الیکشن کے اندر کسی سیٹ کا کوئی امیدوار نہیں یہ میری بات یاد رہی تو جماعت کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آپ جماعت کے سرپرست ہیں آپ کو الیکشن لڑنا چاہیے تو میں نے ان کے سامنے ایک دلیل پیش کی ہے اور وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا بے نظیر کی قومی اسمبلی میں بے نظیر کی اسمبلی میں پینتالیس آدمی آدمی قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ تھے کتنے تھے اور سبائی اسمبلیوں میں تراسی آدمی شیا اس کی وجہ کیا کہ پچھلے الیکشن میں ہم پورے ملک میں شیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بات یا نہیں تو اگر اس مرتبہ پھر پاکستان کی اسمبلیوں میں شیعہ جگیردار سنیوں کے ووٹ لے کر اسمبلیوں میں چلے جائیں تو پھر مولانا حق نواز شہید کی قربانی کا کیا بنے بنے ٹھیک ہے یا نہیں تو سپاہی صحابہ یہ چاہتی ہے کہ پارلیمانی طور پر شیعہ کی قوت کو کمزور کیا جائے اور اس کے لیے پورے پاکستان میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ پورے ملک میں کس جگہ پر کوئی شیعہ امیدوار ہوگا سپاہی صحابہ اس کو ناکام کرنے کے لیے اس کے خلاف جلسے کرے گی اس کے مقابلے میں کسی سنی امیدوار کی حمایت کر کے شیعہ کا سبزی میں داخلہ بند کر دے گی کراچی سے کہا کی چوٹیوں تک جہاں کوئی شیعہ کھڑا ہوگا کہ صحابہ اس کو ناکام کرنے کے لیے میری چوٹی کا زور لگائے گی اور میں خود پاکستان کے چپے چپے میں شہر شہر میں بستی بستی میں شیعہ کی اس پر بریت کو اور سنیوں کے ووٹ لے کر کامیاب ہونے والے دہشت کو ناکام کرنے کے لیے ایک ایک بستی کا دورہ کروں گا پورے ملک میں سپاہی صحابہ کو شیعہ کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے جو کہتے کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کریں آپ سپاہی صحابہ کا ساتھ دیں گے آپ گلی گلی میں کوچے کوچے میں بستی بستی میں شیعہ کے کپر کو نندا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کریں گے سنیو ساری زندگی مار کھانے کی بجائے الیکشن میں شیعہ کی پارلیمانی سیاست کو ناکام کر کے سنیوں کے نمائندے اسمبلیوں میں بھیج دیں ٹھیک ہے یار دیکھیے شیعہ پاکستان میں صرف تین فیصد کراچی سے کابان کی چوٹیوں تک کوئی پاکستان میں ایسا حلقہ نہیں جہاں سے شیعہ بحثیت شیعہ کامیاب ہو کر اسمبلی میں جانے شیعہ سنیوں کو دھوکہ دے کر فریب دے کر اسمبلیوں میں پہنچاتے ہیں اور سنی اپنی اکثریت کے باوجود اپنی اکثریت کے باوجود اقلیت کو سر پہ بٹھا دیتے ہیں یہ سب سے بڑا فریب ہے دھوکہ ہے اس کے لیے جتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یہاں موجود ہیں میں ان سے آج اللہ کے گھر میں عہد لینا چاہتا ہوں کہ آج ہی سے شیعہ امیدواروں کو ناکام کرنے کے لیے کمپین شروع کر دیں شیعہ امیدواروں کو شکست دینے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گھروں گھروں میں جائیں بستیوں بستیوں میں جائیں سپاہی صحابہ کے بچوں کو گھر گھر میں پہنچا پہنچانے کے لیے میرے ساتھ اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے عہد کریں جو تین سو دو کے قتل کے کیس میں ملوث تھے جس میں مولانا نواب بھی شریک تھے اللہ کی توفیق سے پرسوں لیا کی عدالت سے بری ہو گئے اور اسی کے ساتھ انجمن سپاہی صحابہ کی ایک انتہائی مذہب اور مرکزی صدر شیخ حاکم علی بے رہا ہو کر جنگ میں پہنچ چکے ہیں میں اس ہزاروں کے اجتماع کی وساطت سے شیخ حاکم علی کو اور ان کے والد اور ان کی والدہ کو اور ان کے عزیزوں کو ان کی رہائی پر مبارکباد پیش کرتا میں ان کی کہ شیخ حاکم علی اور تارک استعمال جو پچھلے دن میں آپ ہاں میں ان نوجوانوں کی جرت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے تین سال تک سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر جبر کا مقابلہ کیا اور بے گناہی کے اندر تین سال جیل گزاری میں ان کو مبارک دیتا ہوں اور یہ کچھ سوالات ہیں پہلا سوال ہے کہ علامہ فروخی صاحب رسول اللہ وسلم کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا حضور علیہ السلام کا جنازہ کسی نے نہیں پڑھایا تھا حضور علیہ السلام کا جنازہ صحابہ کی ٹولیوں نے علیحدہ علیحدہ آپ کے حجرے میں داخل ہو کر پڑھا تھا اکیلے اکیلے تنہا تنہا ٹھیک ہے چند سال اور ایک بات یاد رکھیں کہ پیغمبر جس جگہ پر فوت ہوتا ہے نبی کے جنازے کو اور پیغمبر کے جسد اثر کو اس جگہ سے اٹھانا اسلام میں جرم, جرم, جرم جس جگہ پہ نبی فوت ہوتا ہے نبی اس سے آگے پیچھے اس کی لاش کو جسم کو نہیں کیا جاتا چنانچہ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کی وفات ہوئی اسی حجرے میں صحابہ نے جا کر حضور علیہ السلام کا جنازہ انفرادی طور پر صحابہ پڑھتے رہے درود پڑھتے رہے جنازہ پڑھتے رہے اور اس کے بعد اسی جگہ پر آپ کی قبر بنا کر اسی جگہ پر آپ کو دفن کیا گیا نہیں بغیر جماعت جماعت نہیں جی جی سر جی جی کرا اسی کو دعا کہتے ہیں نا یہ جو نماز جنازہ ہے یہ بھی تو دعا ہے یہ بھی دعا ہے نماز جنازہ اگر حقیقت میں نماز ہوتی اس میں رکو بھی ہوتی اس میں سیدا بھی ہوتا تو جنازہ بھی حقیقت میں دعا ہے اور ضرور بھی حقیقت میں دعا ہے گڑھ مہاراجا کی پولیس مکاخ پولیس مقابلہ میں مرنے والے شیوں کا پرچا انجمن سپاہ صحابہ کے کارکنوں پر شیعہ کروا رہے ہیں اس پر احتجاج کریے ایک چیت آئی بھائی ایک بات یاد رکھیں انتظامیہ والوں سے میں پھر درخواست کروں گا کہ یہ جو کر موڑ پر شیعہ نے بدماشی کا مظاہرہ کیا تھا اور پولیس مقابلے میں جو شیعہ مارے گئے ہیں ان کے قتل کا پرچہ اگر سپاہی صحابہ کے کسی کارکن پر کیا گیا تو سپاہی صحابہ ایسا سخت احتجاج کرے گی کہ اس احتجاج کی رو میں پوری انتظامیہ انشاءاللہ شاء اللہ بہ جائے گا اگر سپاہی صحابہ کے کسی کارکن کو ان کے قدم میں ناجائز طور پر مربت کیا گیا تو ہم سخت احتجاج کریں گے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے وہ آخر دعوانا اللہ تعالیٰ جنگلی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کے پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بڑی دیر تک یاد آتا رہا میرے واجب احترام جنگلی بازار جنگ صدر کے غیور نوجوانوں اور دوستوں مولانا اعظم تارک کی انتخابی مہم کا یہ عظیم الشان جلسہ ہے اور اتفاق دیکھیے کہ آج بائیس فروری ہے اور آج ہی کے دن دو سال پہلے ہمارے قائد مولانا حق نواز کو شہید کیا گیا بائیس فروری نہ فراموش ہونے والا دن ہے یہ زخموں کے تیز سے بھرا ہوا ہے یہ دکھوں کی انجمن سجا رہا ہے یہ آلام اور مصائب اور مشکلات کے اتھا سمندر کی نشاندہی کر رہا ہے مولانا حق نواز شہید کا خون رنگ لایا ہے کہتے ہیں کہ خون رنگ لاتا ہے لیکن مولانا حق نواز کا خون رنگ بھی لایا ہے اور اس خون نے اپنا راستہ خود بنایا ہے خون اپنا راستہ بناتا ہے اور مولانا حق نواز کے خون نے اپنا راستہ بنایا ہے یہ تازہ تازہ خون جب سرزمین جنگ پہ گرا اور اس خون سے مہک اٹھی تو اس مہک سے پوری دنیا کی فضا معمور ہو گئی پوری دنیا امریکہ برطانیہ میں جس ملک میں گیا مجھے حق نواز شہید کی کیسٹیں نظر آئی تقریریں گونج رہی ہیں اور جب میرا قائد گونجتا ہے تو مجھے تازہ خون سے اٹھنے والی مہک کی خوشبو محسوس ہوتی ہے کہ یہ خون مشام جان کو معطر کر رہا ہے اور وہ مجھے شیر یاد آتا ہے جو شورش کاشمیری نے مولانا ابو الکلام آزاد کی قبر پہ پڑا تھا اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ وہی اشعار میں اپنے قائد کی قبر پہ جا کے کہوں کہ کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے زباں کا زور بیاں گیا ہے اتر گئے کئی منزلوں کے چہرے میر کیا کارواں گیا ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مارے مبی نہیں ہے تیری جدائی میں مرنے والے وہ کون ہے جو حضی نہیں ہے مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے یہ کون اٹھا یہ کون اٹھا کہ دیر و کعبہ شکستہ دل خستہ گام پہنچے جھکا کے اپنے دلوں کے پرچم خواص پہنچے عوام پہنچے تیری پہ خدا کی رحمت تیری پہ سلام پہنچے مگر تیری مرگ گھا کا مجھے ابھی تک یقین نہیں اور جب میں مولانا حق نواز شہید کے افکار کو ان کے کارناموں کو ان کی تعلیمات کو ان کی کیسٹوں کو دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ قوم جاگ اٹھی تو بے ساختہ میری زبان سے یہ شیر بھی نکلتا ہے کہ تو میرے خوابی آنسوؤں کو اے مرنے والے جگا چکا ہے زمین کے تاروں سے ایک تارا فلک کے تاروں میں جا چکا ہے مگر تیری مرگلا گہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں مولانا حق نواز شہید کے خون نے خراج وصول کیا ہے خراج خون ایک ہے خون رنگ لاتا ہے ایک ہے خون خراج مانگتا ہے مولانا حق نواز شہید کے خون نے خراج مانگا ہے اور جنگ کی قوم نے وہ خراج اشار القاسمی کی شکل میں دیا ہے اور وہ خراج مولانا اعظم تارک کی کامیابی میں چار مارچ کو مزید یہ قوم دے گی دے گی یا نہیں مولانا حق نواز شہید کے خون کا یہ خراج ہے اور مولانا حق نواز شہید کے خون کی یہ زکوٰۃ ہے مولانا حق نواز شہید کے خون کا یہ نذرانہ ہے مولانا حق نواز شہید کے خون کی یہ برکت ہے یہ وہ معطر فضا ہے جس سے مشام جا کر مشہور و معمور کیا گیا ہے میرے بھائی مولانا حق نواز شہید نے ایک قربانی نہیں کی پاکستان کی چوتالیس سالہ تاریخ میں ایسا عالم بتاؤ کہ جس کو حق گوئی کے جرم میں جس پر تین سو مقدمات قائم کیے گئے صرف مولانا حق نواز کتنے مقدمات تھے تین سو میاں والی کی جیل میں کبھی میاں والی کی جیل میں کبھی ملتان کی جیل کے سن, سن, سنلاخ سناٹوں میں کبھی ڈیرا بازی خان کی جیل میں کبھی فیصل آباد کی جیل میں اور کبھی راجن پور کے حوالات میں کبھی جام پور کے تھانے میں کبھی لاہور کی کیمپ جیل میں کبھی شاہیوال کی جیل میں کبھی ٹوبا کی حوالات میں کیا جرم تھا کیا قصور تھا اس نے صرف یہ کہا تھا کہ ابو بکر عمر کو جو گالی دے گا میں اس سے انتقام لوں گا ابو بکر عمر کو جو برا کہے گا میں اس کو گالی بنا دوں گا ابو بکر عمر کو جو بھونکے گی زبان اس زبان کو گدی سے کھینچ لوں گا ابو بکر عمر کو جو گالی دے گا میں اس کو ناک چنے چپوا دوں گا اور میرے قائد نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید میری میری زندگی میں یہ قوم میری بات نہ سمجھ سکے لیکن مجھے اس نے جامعہ محمودیہ کی اسی جگہ پر جہاں اس کا اس کی آج قبر بنی ہوئی ہے اسی جگہ پر میں اور میرا قائد شہادت سے چھ دن پہلے چار پائی بچھا کر بیٹھے تھے اور اس یہ لفظ اس نے وہاں کہا تھا کہ فاروقی میری قوم میری زندگی میں شاید میری بات نہ سمجھ سکے لیکن جب میں قتل ہو گیا جب میں قبر کے پاتال میں گم ہو گیا جب میں منو مٹی کے نیچے چلا گیا اور جب میرے بچے یتیم ہو گئے اور جب میری بیوی بیوہ ہو گئی تو پھر یہ قوم بیک زبان کہے گی کہ حق نواز تو سچا تھا تیری بات سچی تھی تیرا کہنا سچا تھا میرے بھائیوں یہ پاکستان کا کوئی خطہ تو بتاؤ جس خطے میں حق نواز کی آواز نہیں گونجی پاکستان کا کوئی شہر بتاؤ کوئی بستی بتاؤ کوئی علاقہ بتاؤ یہ تو پاکستان ہے میں برطانیہ میں گیا ہوں برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کے جزیروں میں میں نے دیکھا اسکاٹ لینڈ کا جزیرہ کہاں ہے اسکاٹ لینڈ کا جزیرہ میرے بھائیوں آئرلینڈ کے جزیروں کو دیکھو چاروں طرف سمندر ہے درمیان میں جزیرہ ہے اور اس جزیرے میں ایک ٹیکسی میں ہم سوار ہوئے اور ٹیکسی والے نے جب کیشن کا ٹیپ کا بٹن دبایا تو حق نواز گونج رہا تھا سمندر کی لہریں تھی اور حق نواز گونج رہا تھا مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے روزے کے سامنے ایک آدمی نے گاڑی کھڑی کی اس کی کیسک سے آواز گونج رہی تھی ابو بکر عمر میں تیری عزت کے لیے جان دے دوں اور سامنے صدیق اکبر کا روزہ ہے اور فاروق اعظم کا روزہ ہے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں نے کہا اس شخص کو دیکھو یہ کیا کہتا تھا اس نے کتنی گہری بات آج ہمارے مخالفوں کے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں کہ سپاہی صحابہ دہشت گرد ہے اس کے سوا کیا الزام لگاتا بتاؤ جب میرے قائد کو شہید کیا گیا تو اس کا کوئی جرم تھا اس کا کوئی قصور تھا اس وقت کون دہشت گرد تھا یہ تو بتاؤ مولانا حق نواز شہید ہوئے کون دہشت گرد تھا تیئیس مارچ کو تیئیس مارچ نبے میں بم کا دھماکہ ہوا سٹی میں تین آدمی شہید ہوئے اور پچانوے آدمی زخمی ہوئے ان کی جسموں کے پرخچے اڑ گئے ٹانگیں اڑ گئی حصے اڑ گئے کون دہشت گرد تھا بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے میں نے آج جنگ سٹی کے لوگوں سے کہا کہ جنگ سٹی والوں لاشوں کو بھول گئے ہو خون کو بھول گئے ہو جو بہتا رہا ٹکڑوں کو بھول گئے ہو جو گولیوں کا گولیوں کا ستم سہ کر گولیوں کی تیز سے جو فضاؤں میں بکھر گئے میری ماں میری بہنوں میں اس پرچم کو کیسے چھوڑ دوں کہ جس پرچم میں میرے شہیدوں کو کفن دیا گیا اس پرچم کو کیسے چھوڑ دوں اسی پرچم میں میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بچے کو اسی پرچم میں کفن دیا اور جب تین جنازے ایک ساتھ ہم نے اٹھائے تو میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے میں نے دیکھا کہ یہ میرا پرچم ہے جو شہیدوں کے جسموں پہ لپیٹا گیا آج میں یہ پرچم کیسے چھوڑ دوں مسلمانوں تم نے اشار القاسمی کو منتخب کیا تھا ترسٹھ ہزار ووٹروں نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا یہ بات غیرت کے مطابق ہوگی کہ تیرسٹھ ہزار ووٹوں سے ایک شخص کو تم منتخب کرتے ہو اور وہ تمہاری ڈیوٹی بجا لانے کے لیے اسمبلی کے درو دیوار میں پہنچتا ہے وہاں جا کر دو جنوری کو وہ للکارتا ہے وہ چیختا ہے وہ پکارتا ہے اس کی گونج سے ایران لڑتا برداب ہو جاتا ہے اس کی گونج سے دشمن پہ کب کبھی داری ہو جاتی ہے اور جب اس نے آپ کا دیا ہوا پریزا پورا کیا دو جنوری کو تو اسی جرم میں کہ اس نے آپ کی طرف سے آواز کی اٹھائی دس جنوری کو اسے شہید کر دیا گیا اس کو گولیاں ماری گئی اس نے کہا تھا میں جنگ سے نہیں بھاگوں گا اس نے کہا تھا میں اوکارے سے آیا ہوں واپس نہیں جاؤں گا اس نے کہا تھا میں یہی رہ جاؤں گا اس نے یہ قول بھی پورا کیا کہ شہید بھی یہی ہوا دفن بھی یہی ہوا ہاں وہ بھاگ جاتا وہ چلا جاتا میں آج تیری بات مان لیتا کہ جو آیا تھا وہ چلا گیا وہ تو دفن بھی تیری سرزمین پہ ہوا ہے اور اس کا حق واپس کیوں نہیں دیتا اس نے کہا تھا کہ میں تم سے وفا کروں گا اس نے وفا کی ہے یا نہیں بلند آواز سے مقدمہ آپ کا اسمبلی میں لڑا بات آپ کی اسمبلی میں پہنچائی گولی کھائی زخمی ہوا اس دھرتی نے اس کے خون کو جذب کیا اس دھرتی پہ اس کا مقدس خون گرا وہ قرآن کا کاری تھا وہ سے قرآن تھا وہ ترنم سے قرآن پڑھتا تھا زمین ہل جاتی تھی آئے وہ قرآن پڑھنے والا اس کاری قرآن کو جو اکاڑا کسے زمین سے پردیسی بن کر تیرے سڑکوں پہ آیا تھا تیرے بازار میں اترا تھا اس کا جرم کیا تھا اس نے تو ابھی عمر کی ساری منزلیں نہیں دیکھی تھی وہ تو جواب تھا اور اس نے اپنی بیوی کو بیوہ کر کے اسی سرزمین میں چھپ گیا اب بتا میں اس کا حق تجھ سے کیوں نہ مانگا رام صاحب قدم بڑھاؤ رام صاحب